وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون تجيك دي نبي صلى الله عليه وسلم وہ تو انہیں جھوٹا ہی کہتا رہے تا تم فرما دیو میرا واسطے میرا عمل ہے تے تھارے واسطے تھارا عمل ہے تے تم میرا عملوں کا ذمہ وار نہیں تے نہ ہوں تھارا عملوں کا ذمہ وار ہوں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ تو انہاں وچ کچھ وی لوگ ہیں جڑا تھارا در کان لا رکھیں تے کیوں تم ڈورا سناویں گا تو وی وے سمجھتے کچھ کام ہی نہ لیتا وے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ تو انہاں وچ کچھ وے جڑا تھارا در سکیں और لوگ اپنے اپنے اوپر ظلم کریں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تو جس تیارے اللہ تعالیٰ انہوں نے محشر میں کٹھا کرے گو وہ اس طرح صحیح کریں گا جنہیں وہ دنیا میں ایک کڑی دن تو سوا رہا ہی نہیں جبکہ وہ آپس میں ایک اندو جانا سیانے گا بھی وہ لوگ کاٹا مریا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو لے حاضر ہونا چھوٹ سمجھو تو وہ ہدایت پر آن والا تھا ہی نہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّ جی لینا مو جم صحیح شہید میں جی ہم اس عذاب بچوں جس کو ہم نال ان کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ دس توڑا یا تونا اپنے در چالیاں ہر حال ماں پھر مارا ہی کوئی ہر حال ماں مارا ہی کوئی انہوں نے آنو ہیں پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہر ایک امت واسطے ایک رسول اگائیں پھر جس ویلے انہوں کو لے انہوں کو رسول آ جائے انہوں کے بشکار انصاف نال فیصلوں کر دیتا جائے تو انہوں پر ذریع بھی ظلم نہیں کیو جاتا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہیں یو عذاب ہوا تو قد پورو ہوئے گو جے کر تم سچائیں قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تم فرما دیو منت اپنا منت اپنا آپ کا بھی نہ نقصان کو کچھ اختیار ہے تے نہ نفع ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے منظور ہے ہر ایک امت واسطے ایک مقرر وقت ہے جس ویلے اس کو وہ مقرر وقت آ جائیں پھر وہ ایک کھڑی نہ پیچھے ہو سکیں تو نہ اگے ہو سکیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنَّ تَاكُمْ عَدَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا بَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجِرِمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اللہ تک کو تے صحیح جے کدے تھاراور خدا کو عذاب چان چکی رات یا تہاڑی آ جائے پھر اس میں وہ کیڑی چیز ہے جس کی مجرم کاری کریں اذا کرے کیوں پھر جس ویلے وہ عذاب آئی ہی پوائے گا تم ایمان لے آئے گا اچھا ہوں حالانکہ پہلا تے تم اس کی بڑی تاول کرے إلا بما كنتم تكسبون پھر ظالم لوکانا کی ہو جائے گا رہن والا عذاب وہ مزو چکھو تمہیں بدلو اس سے وہ دتو جا رہے ہوئے جیڑی کمائی تم کرے میں تھا لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تھارا کو پوچھیں جو کیوں وہ عذاب واقعی سچ ہے تم فرماؤ آہو تو منا میرا رب کی قسمیں وہ بلا شبہ برحق ہے تو تم کسے راوی خدا کا قابو تے بار نہیں جا سکتا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون تو جے کدے ہر ایک نافرمان شخص کو لے اتنو کچھ وے جس نال ساری زمین بھر جائے تاہمی وہ اسنا فدیہ میں دے دیا گو تو جد وہ عذاب نہ تکے گا اندروں اندر ہی پشتاویں گا تے انہاں دے بشکار انصاف نال فیصلو کر دتو جائے گو تے انہاں گا ذری بھی ظلم نہیں ہو اکثرهم لا يعلمون سنو جو کچھ اسمانہ مت زمین میں ہے یقیناً سب اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے یاد رکھو اللہ وہ بات ہو بالکل سچو ہے ور ان بچوں متا لوگ جانتا ہی نہیں وإليه ترجعون وہی زندگی دے تو وہی موت دے تو تم اس سے ہی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ان کو یقیناً سارا کوڑا ہوا چیز آ گئی ہے جڑی تھرا رب کی طرفوں نصیحت ہے تے دلاں دا روگ واسطے شفا ہے تے مومن واسطے ہدایت اور رحمت ہے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تم فرما دیو یو اللہ تعالیٰ کا فضل تو اس کی رحمت نالی ہے بس لوکاں نے اس تے ور خوش ہون لوڑی ہے اور ان چیزاں تے مجھ سر سے جڑی یہ سلوڑ رہے ہیں قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آمین الله أذن لكم من على الله تفترون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اڑا تک کو تے سہی جیڑی روزی اللہ تعالیٰ نے تھارا وقت نازل فرمائی تھی پھر تو نے آپ پہ ہی کچھ نہ اس بچوں حرام قرار دی دیتو تو کچھ حلال بنا لی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پوچھو کیوں اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کا تیارا کا بارہ ماں انہوں لوکاں ہو جڑا اللہ تعالیٰ ور بنا بنا گئے کوڑ میں واقعی اللہ تعالیٰ لوکاں ور مجھ فضل کرنا لو ہے ور لوکاں ماں متا لوگ نہ شکر آئیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ أنعمنا عليكم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی بھی حال میں تکیدے تمہیں قرآن پاک پڑھتا ویں اور تم لوگ بھی جیڑو بھی کوئی کم کر رہا ویں ہم ضرور تھارا پر گواہ وہاں جب تم وہ کم کر لگیں تو تھارا رب تے ذرہ کے برابر کئی چیز اولے نہیں ہو سکتی نہ زمین ماں تے نہ آسمان ماں تے نہ اس سے نکی کئی چیز تے نہ اس سے بڑی کئی چیز بربا ضرور لوہ محفوظ میں لکھی بھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سنو جڑا خدا تعالیٰ کا دوست دیں نہ انہوں نے کوئی ڈر ہے تو نہ بے غمگین ہوئے گا الذين آمنوا وكانوا يتقون یہ وہ لوگ ہیں جڑا ایمان لے آیا تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ان واسطے دنیا کی زندگی مامی تو آخرت مامی خوشخبری ہے تو اللہ تعالیٰ کی گلہ ماں کدے کوئی فرق نہیں ہوتو یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ العزة لله جميعا هو السميع العليم تتونا انہی گل غمگین نہ کر شوڑیں بے شک عزت ساری اللہ تعالیٰ ہی کی ہے وہ خوب سننا لو جاننا لو ہے الا لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون سنو بلا شبہ جتنی جیا جون اسمانہ ماں ہے تو جتنی زمین ماں ہے ساری اللہ تعالیٰ ہی گی ہے تو جڑا لوگ اللہ تعالیٰ تے علاوہ اپنا بنایا ہوا شریکان کی عبادت کریں وہ اصل میں کسی چیز پیچھے نہیں چلتا سوائے اندازہ گئے تو وہ چھڑا اندھیرا میں بٹا ماریں هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وہ وہی تو ہے جس نے تھارا واسطے رات بنائی تاں جے تم اس میں آرام کریں تو اس نے تیاری نہ دیکھن وزریو بنایو یقین اس میں بڑی دلیلیں ان لوگوں واسطے جڑا سنیں قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون جی اللہ تعالیٰ نے ایک پوت بنا لی ہے وہ پاک ہے وہ کسے کو محتاج نہیں اس سے کی ملکیت ہے جو کچھ اسمانہ میں ہے تو جو کچھ زمین ماں ہے تھارے کول ہے اس دعوی پر کائی بھی دلیل نہیں کیوں تم اللہ تعالیٰ پر اسی گل نامے جس کو تمہوں کچھ پتہ ہی نہیں الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو واقعی جیڑا لوگ کوڑی گل اللہ تعالیٰ پر لاویں وہ کدے کامیاب نہیں ہو سے متاع فی الدنیا ثم إلينا مرجعهم ثم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون انہاں واسطے دنیا میں تھوڑی جئی عیش ہے پھر انہوں نے مڑ گئے مارے کو لئی آنو تا ہم انہوں نے تگڑا عذاب کو مزو چکھاواں گا اس کفر کا بدلہ ماں جڑو وے کرے میں تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا لا يكن يكن أمركم أمركم عليكم عليكم ثم ثم غمة قضوا إلي ولا تنظرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہوں حضرت نو علیہ السلام کو کسو پڑھ گئے سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم نہ کیوں تھوں اے میری قوم جے کدے تونا میرو تھارے بشکار رینو تا اللہ تعالیٰ کی آیتاں کے ذریعے نصیحت مجھ ہی پارو لگے تا میں تے اللہ تعالیٰ وری پروسو کر لیو ہے پھر تم اپنا بنایا ہوا شریکہ سنے جڑو کم میرے خلاف کرنو نو چاہے وہ پکو کر لیو پھر یہ کم تھارے کسے تھے وہ لے بھی نہ رہے اس کے بعد تم میرے نال کر لیو جو کچھ کرنو نا چاہے تو منہ مولت بھی نہ دیو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر جے کدے تونے منہ موڑی لیو تا تم سن لیو میں تھارا کولوں کوئی مزوری منگی نہیں میری مزوری تو بس اللہ تعالی کے ذمہ ہے تب منہ حکم ملے ہے جے ہوں فرما بردارہ مروں فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وروے لوگ انہوں نے چوٹھا ہی کہتا رہا پھر انہوں نے انہوں نے تجڑا لوگ انہوں نے نال کشتی متھا بچا لیا تو انہوں نے وہ زمین میں خلیفہ بنا دیتا تو جنہوں نے ماری آیتہ نہ چوٹھی کیوں تو وہ انہوں نے غرق کر چھوڑیا تو تک لیو جڑا لوگ ڈرایا گیا تھا وہ انجام کے ہوا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين پھر نو علیہ السلام تے پیچھے ہم نے اور رسول انہ کی قوم در چلایا تو انہ کو صاف صاف دلیل لے گا آیا پھر اسی گل نہیں ہوئی کہ جس چیز سے پہلا وہ انکار ہو گیا تھا اس پر ایمان لے آتا ہم اس سے دوں بد جان آلنگا دلہ پر مور لا چھوڑا پھر ثم بعثنا من موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام اپنی نشانی دے گئے فرعون تے اس کا درباری مقدمہ در چلایا ور انہوں نے تکبر کیو تو وہ تھا ہی مجرم لوگ فلن لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين تو جس ویلے انہوں ماری طرفوں حق وہ لگا جی آگا جاند بند جادو ہے قال موسى أتقولون للحق لما ما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى علیہ السلام نے فرمایا تم حق کا بارہ میں اسی گل کے جس ویلے وہ تھارے کولے آگے ہوئے کیوں یہ جادو ہے حالانکہ جادو گرانت ہے کدے اپنی مراد نہیں تھاتی قالو أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين بولیا تم مارا کول آیا اسی کنوارے کو اس رستہ تے ہٹا چھوڑیں جس پر ہم نے اپنوں باپ دادو دیکھیو تو ملک تے ملک میں تم دعا گی سرداری ہو جائے ہم تے تم دعا نہ کدے بھی نہیں منسا وقال فرعون اتونی بکل ساحل علیم تے فرعون نے حکم دیتو کہ تم سارا جانکار جادو گرانا میرا کولے لے آؤ فلما جاؤ السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون پھر جس کڑی جادوگر آیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سٹ دیو جو کچھ بھی تم سٹ نو چاہیں فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين پھر جس ویلے انہوں نے سٹ دیتو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لے گا آیا ہیں یہ تو جادو ہے یقین جانو اللہ اسنا اے ہونی برباد کر دیا گو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو کم کدے بھی بن نہیں دیتو وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اللہ تعالیٰ اپنا حق نہ حق کر دیا تم مجرم کتنے ہی سڑتا رہے فَمَا آمَنَ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ کتنی خَوْفٍ فرعون فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين موسیٰ علیہ السلام کی گل نہیں مننی ور انہوں کی قوم گا کچھ ایک جوانہ نے وہ بھی فراہم تھے انہوں ان انہوں کا دوجہ سرداراں تے ڈرتاں ڈرتاں جے وے انہاں نے فتنہ ماں نکال چھوڑے تے فرعون واقعی ملک ماں مجھ زوراور تھو تے وہ یقیناً ادوں بدیو ہو تھو وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم جے کدے تم اللہ تعالیٰ ور ایمان لے آیا ہیں تو تم اس سے ور پروسو کر لیو جے کر تم فرما بردار ہیں فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر انہوں نے عرض کی ہنے اللہ تعالیٰ وری پروسو کیو وہ ہے اے مارے ربا تو ہن ظالمہ گیا تھوں ازمائش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 سردارہ نہ دنیا کی زندگی میں زبائش کو سمانتے رنگ رنگ کا مال دیتا ربا ہوا یہ اس گلو دیتا ہے بے تیرا رستہ تین لوکا نہ گمراہ کریں ربا تو کا مالا بر باری پھیر چھوڑ تا اعا نہ باٹا کر دے تانجے ایمان نہ جے اس دردناک عذاب نہ تک لیں قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تھاری دعا کی دعا قبول ہو گئی ہے لہذا ان تم دوئے ثابت قدم رو تو انہوں کے رستے بالکل نہ چلیو جنہ کو علم نہیں وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين تونے بنی اسرائیل سمندر تے پار چاڑ چھوڑیا پھر فرعون تا اس کی فوجہ نے ظلم تے زیادتی کی نیت پر انہاں وہ پچھو کیو ات توڑی کے جس ویلا وہ ڈبن لگو اس ویلا کہن لگو ہوں ایمان لے آئیو جے کوئی خدا نہیں اس اسے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے ہیں تو وہ مسلمانہ بھی من المفسدين اچھا ہوں ایمان لیا وے حالانکہ پہلا تو نافرمانی کر رہو تو تو فسادیاں میں شامل رہو ہماری نشانیاں تے بے خبر ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تو یقین انہوں نے بنی اسرائیل نا رین واسطہ چنگی جگہ دیتی تو انہوں نے پاک چیزوں کی روزی عطا کی تو انہوں میں اختلاف نہیں پیو ور اس ویلے جدکہ انہوں کو لے علم آگیو تھو بے شک تھارو رب انہوں نے بشکار قیامت یا تیڑے فیصلوں کر دیا گو انلام ج میں یہ اختلاف کر رہے ہیں فَإِن فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين تو جے کدے چارے قضا تو انہیں کچھ شک ہوئے اس کا بارہ ماں جڑو ہم نے تھارا ور جڑو ہم نے تھارا در نازل کیو ہے تو تم انہا لوکاں نہ پوچھ لیو جڑا تھارا سے پہلا کتاب پڑھے تھا یقین منو تھارا کولے تھارا رب کی طرفوں حق آگی ہوئے بس تم شک کر عالم بالکل نہ ہوئیو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تنہ انہا لوکا میں کدے ہوئیو جنہوں نے اللہ کی آیتانہ چوٹھی کیوں نہیں تھے تم میں نقصان عالم شامل ہو جائیں گا الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون بے شک جنہ لوگوں کا بارہ ماں انہوں ان رب کی گل پکی ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لیا سے تم کلو تمہیں ان کو لے ساری نشانیاں آ جائیں ات تھوڑی جی جے دردناک عذاب نہ تک لیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى تو کئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جڑی ایمان لیاتے پھر ایمان لیانو اس نے فائدہ دے تو سوائے یونس علیہ السلام کی قوم گئے جس کڑی وہ ایمان لے آیا ہم نے ان رسوائی علو عذاب دنیا کی زندگی میں لیو تو ہم نے ایک خاص وقت توڑی انہوں نے عیش کی زندگی دے دی تھی أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو جے کبھی تھارو رب چاہتو تن جتنا لوگ روئے زمین بھرے سارا ایمان لے آتا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تم لوگ کمر زبردستی کر سکے یہ توڑی کہ وہ سارا ہی مومن ہو جائے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْطِلُونَ حالانکہ کسی شخص واسطہ ممکن ہی نہیں جی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تے بھیجن ایمان لیا سکے تو وہ انہوں لوگ کمر گمراہی کی گندگی سٹ چھوڑے جڑا عقل تے کم نہیں لیتا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون تم فرما دو اصمانہ زمین میں جو کچھ ہے تم اس میں غور کرو تو جڑا لوگ ایمان نہیں لیاتا انہوں نے نشانی تو ڈرانو کچھ کم نہیں آتو فَهَلْ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ إِنِّي مَعَكُمْ من المنتظرین پھر یہ لوگ کہاں یہ ڈیک مائیں بس اسے بس اسا پیڑا تیڑا یہ جڑا انہاں تے پہلا لوگ کمر آیا ہے تم فرما دیو پھر تم یہ ڈیکو ہوں ہی تھارے نال ڈیکو لگو ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين پھر ہم اپنا نبیانا تا ایمان آلانا بچا لیاں گا اس طرح ہماری ذمہ واری ہے کہ ہم ایمان آلانا نجات دیاں قل یا ایوہا الناس ان وهم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين أي نبي صلى الله عليه وسلم تم فرما دیو او لوکو جے کدے تم میرا دین کا بارہ میں شک مائیں پھر سن لیو ہوں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتو جنہوں نے تم خدا کے علاوہ پوجے بلکہ ہوں تے اس اللہ ہی کی عبادت کروں جڑو تھاری روح قبض کرے تے منا یہی حکم ہے جے ہوں ایمان قبول کرن ہو جاؤں وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين تو یہ حکم ہے جس سب تے کرنی ہو گئے اپنو منہ دین در کر لیوں تو یہ حکم ہے کہ تم کدے بھی شرک کرن عالم نہ ہوئیو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُ ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين تنا اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے کسی اسی چیز کی عبادت کریو جڑی نہ تونا نفع دے دیا تے نہ نقصان دے سکے تے جے کدے تونے اسو کم کیو تب تم نہ انصافی تب تم نہ انصافم ہو جائیں گا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم جے کدے اللہ تعالیٰ تکلیف پچاوے تو اس نے بجن اس نے کوئی دور کرنا لو نہیں تو جے اللہ تعالیٰ خیر پچانی چاہوے تو اس کا فضل نہ کوئی ڈکن لو بھی نہیں وہ اپنا بندہ مچوں جس نہ چاہوے اپنا فضل نال نواز چھوڑے تو وہ بڑو بخش نالو مجھ مہربان ہے الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو او لوگ کو مارے کوڑے تھارا رب کی طرفوں حق آگے ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو او لوگ کو تھارے کوڑے تھارا رب کی طرفوں حق آگے ہوئے ان جڑو آدمی صدہ رستہ پر آ جائے گو وہ یقیناً اپنے ہی فائدہ واسطے صدہ رستہ پر آوے گو تو جڑو گمراہ رہ گو تو اس کی گمراہی وہ ببال بھی اس سے برکوائے وہ تو ہوں تھارا بر ذمہ بار تا نہیں ہوں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ تو تم اس سے وہی بر چلتا رو جڑی تھارا در کی جائے تو تم صبر کرو اتوڑی جے جی اللہ تعالیٰ کوئی فیصلو کر دے تو وہ سارا کے سرس فیصلو کرنا لو ہے